اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہ پانے والا استغفار حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گھر سے نماز کے لیے نکلے اور یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور ستر ہزار فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اللہمّی انی کبحق بحق السائلین علیک و اسلو کبحق ممشاہ اہاد فنی لم اخرج اشروں ولا بطرا ولا ریاں ولا سمعہ و خرج تو اتقاء سخت کا مرضاتك فأسألك أن تعيذني من ان وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ترجمة يا الله ترجمہ یا اللہ میں آپ سے آپ پر سوال کرنے والوں کے حق کے ذریعے مانگتا ہوں اور میں آپ سے اپنے اس چلنے کے واسطے سے مانگتا ہوں کیونکہ میں اکڑ تکبر دکھاوے اور شہرت کے لیے نہیں نکلا ہوں بلکہ میں تو آپ کی ناراضی سے بچنے اور آپ کی رضا کی تلاش کے لیے نکلا ہوں بس میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے جہنم سے بچا لیجئے اور میرے گناہ معاف فرما دیجئے حقیقت یہ ہے کہ آپ کے سوا کوئی گناہ نہیں بخش سکتا فائدہ بعض روایات میں الفاظ کا کچھ فرق ہے مگر فضیلت یہی ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج من الى الصلاة فقال اللہم انی اسلکا الى آخره